اپنی رب کا حکم مانو اس دن کے انہی سے پہلے جو اللہ کی طرف سے کلنی والا ناؤ اس دن تمہیں کوئی پنانا ہوگی اور نہ تمہیں انکار کرتے بنی